سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سلمہ رضی اللہ عنہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیعت کر لی ہے فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو آٹھ